بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ میں بنیادی طور پہ چار چیزیں ارشاد فرمائیں اور سب سے پہلے یہ بتایا کہ کچھ ایسے علوم ضروری ہیں جن کی بنیاد وہی ہو اور وہی کے جو علوم ہوتے ہیں وہ عقل کے علوم سے زیادہ ٹھوس اور مستحکم ہوتے ہیں اس کی تشریح میں ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان کا مزاج سب سے زیادہ بہتر اس کا پروردگار جانتا ہے جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی ڈیمانڈس کیا ہیں اور وہ جانتا ہے کہ انسان کس طرح خوش رہ سکتا ہے اور یہ اپنی صلاحیتوں کو کیسے غلط استعمال کر سکتا ہے اور جب یہ ٹیڑھا ہو جائے تو اسے سیدھا رکھنا سیدھا کرنا یہ کن قوانین کے ذریعے سے ہوگا اس وجہ سے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ اصل منبع وہ وہی ہے انسان کی عقل نہیں ہے اور اسی وجہ سے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ ملک میں زمین میں بادشاہت میں پوری کائنات میں جتنے بھی نظام ہیں یہ عدل پر مبنی ہوں کیونکہ اگر عدل نہیں ہوگا تو انسانی زندگی خود تباہ ہو کر رہ جائے گی اس لیے قرآن بنیادی طور پہ بار بار انصاف پر زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انصاف پیدا کرو کپا مین صحیح طرح بالکل کھڑے ہو جاؤ کمر باندھ لو کس چیز کے لیے شہدا اللہ اللہ کے لیے سچی گواہی قرآن ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرو اور جب عدل کی بات آئی ہے تو کہتا ہے گواہی سچی دینا ابل والدین اگرچہ سچی گواہی کی زد میں تمہارے والدین ہی کیوں نہ آتے ایک طرف جن ان کا ادب اور احترام سکھا رہا ہے دوسری طرف کہتا ہے کہ گواہی سچی ہے اس کی زد میں فرض کر لو باپ ماں پھانسی چڑھ جائیں درے لگ جائیں کچھ ہو جائے قرآن کہتا ہے گواہی سچی دو پھر کہتا ہے اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی اگر گواہی دینی پڑ جائے تو سچی گواہی دینا پھر کہتا ہے کہ رشتہ دار اور تمہارے ماں باپ اگر غریب ہیں تو ترس کھا کے جھوٹی گواہی نہ دینا امیر ہیں تو ان کی امارت دولت اولاد اسی پہ پل رہی ہے نا بظاہر خدا کہتا ہے اس کی رعایت کر کے پھر بھی جھوٹی گواہی نہ دینا امیر ہیں یا غریب ہیں اور والدین ہیں یا رشتہ دار ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں فلاح اولا بھی اللہ ان سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ گواہی سچی دی جائے کیونکہ اگر سچی گواہی معاشرے سے نکل جائے گی تو پھر انصاف کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ عدالت جو ہے وہ تو گواہی کو دیکھتی ہے گواہوں کی بنیاد پہ فیصلہ کرتی ہے حقائق کچھ بھی ہوں حتیٰ کہ حضرت رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے اس کے باوجود گواہیوں پہ فیصلہ دیتی ہے حضرت حلال رضی اللہ عنہ آئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں داخل ہوا اور میں نے اپنی بیوی کو فلاں کے ساتھ ٹھیک اس حالت میں دیکھا جو شوہر اور بیوی کی حالت ہوتی ہے اب گواہی کی ضرورت نہیں تھی شوہر اور بیوی کے معاملے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ چار چار قسمیں اٹھائیں اور پانچویں مرتبہ کہیں کہ خدا کی لانت ہو مجھ پہ اگر میں جھوٹ بول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلا لیا لمبی حدیثیں ہیں خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے کہا قسمیں کھاؤ حلال رضی اللہ نے بلا دھڑک بلا جھجک پانچوں قسمیں اٹھائیں ڈٹ کہا اللہ کی قسم میں نے ایسی حالت میں دیکھا ہے پھر کہا پھر کہا پھر کہا اور پانچویں مرتبہ یہ بھی کہہ گزرے کہ اگر میں چھوٹا ہوں تو خدا کی لاٹ بیوی نے تین قسمیں کھانی اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ اب یہ چپ ہو گئی ہے تو اقرار کرے گی اور اس نے آہستہ سے کہا کہ میں اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو اگر یہ بچہ ہو گیا تو اس کے ماموں اور نانا کو ذلیل نہیں کروں گی چوتھی اور پانچویں اسے کہا خدا کا غضب نازل ہو مجھ پہ اگر جھوٹ بولتی ہوں میرا شوہر سچا ہے رسول اللہ اللہ اللہ صلی علیہ اب تم کبھی بھی آپس میں میاں بیوی بن کے نہیں رہ سکتے قانونی طور پہ اب سارے راستے ختم ہو گئے ایک ہی راستہ رہ گیا کہ شوہر یا بیوی ان دونوں میں سے کوئی رجوع کر لے شوہر یہ کہے کہ میں نے جھوٹ بولا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں شوہر پر سو درے اسی درے قذف کی حد لگوا دیتے اور اگر لڑکی کہتی میں نے جھوٹ بولا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رجم کروا دیتے یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا باقی کچھ نہیں تھا آپ نے کہا کبھی بھی یہ جمع نہیں ہو سکتے اور آپ نے جب چلے گئے اور حکم دیا کہ لڑکی نکاح اپنا کر سکتی ہے یہ ساری چیزیں ہو گئی یعنی شرعی تقاضے پورے کرنے کے بعد تو آپ نے فرمایا اگر بچہ پیدا ہونا اس سے اور اس کی پنڈلیاں ایسی ہوں اور اس کا رنگ ایسا ہو اس کے بال ایسے ہوں تو میرے پاس لانا وہ جب بچہ ہوا تو لایا گیا اب ظاہر ہے کہ صاف بات ہو سکتی ہے کہ حضرت حلال رضی اللہ عنہ کا بچہ ہے لیکن اس کے آثار اور کرائن اسی سے ملتے تھے جس پہ الزام لگا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر خدا کی کتاب کے مطابق یہ پہلے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا لکان علی ولا شان میں اس لڑکی کو ایسی سزا دیتا لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھتے کہ بیوی اگر ایسا کام کرے تو اسے کیا سزا ملنی چاہیے باوجود جاننے کے گواہی ہو گئی نا جب گواہیاں ہو گئی تو ختم ہو گئی بات اس سے بھی بڑا واقعہ مسلم میں آتا ہے کہ رضی اللہ عنہ کے بھائی اتبا نے کہا کہ اگر کوئی اولاد ہو تو یہ میری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کی جو باندھی تھی اس کے یہاں اولاد ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اپنے سسر کے برعکس دے دیا سسر کے حق میں دے دیا اور فرمایا اس کا بیٹا ہے اور فرمایا کے ساتھ دیکھو تمہارے بھائی اتبا کا دعویٰ تھا نا وہ دنیا سے چلا گیا اور البلد الفراش فائدہ کیا کہ بچہ اس کا ہے جس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو میرے سسر کیا ہوا ہے لہذا یہ اس کا بیٹا ہے اور بدکار آدمی کے لیے پتھر ہے یہ کہہ کے مقدمہ خارج ہو گیا اور گھر تشریف لائے تو اب سسر کا بیٹا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ بنا اپنی اہلیہ سے آ کر فرمایا زینب رضی اللہ عنہ سے کہ دیکھو اگر یہ بچہ بڑا ہو جائے تو اس سے پردہ کرنا اب سگے بھائی سے بہن کا پردہ کیسے ہو سکتا لیکن گواہیوں کی بنیاد پہ فرما دیے تو گواہی عدالت میں چلتی ہے قاضی اپنے ذرائع سے کسی چیز کا معلوم بھی کر لے تو پھر کیا ہوگا اگر گوائیاں ہوں یا نہ ہوں تو پھر وہ لمبی بحث ہے وہ کہا کی لیکن قرآن کہتا ہے ہر صورت میں انصاف قائم کرنا ہے اسی لیے قرآن کہتا ہے انتقوم للہ مسنا و سلاطا اور ان سے کہیے کہ مسنا و فرادا تم اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں غور کرو دو دو مل کے بیٹھ جاؤ اور غور کرو اور خدا کے لیے قسم کھاؤ کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں یا نہیں سچ بول اس کی حضرت فرماتے ہیں یہاں پہ کہ سب سے پہلی چیز جو معاشرے کو صحیح معنی میں قائم رکھنے والی ہے وہ قوانین ہے جو وہی کی بنیاد پر ہے عقل کی بنیاد پہ نہیں ہے عقل کی بنیاد پہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ جلد یا بدیر پہ تبدیل کرنے پڑتے ہیں عقل کی بنیاد پر پوری معیشت کا نظام روس نے کھڑا کیا اور تقریباً تقریباً وہ ستر ایک سات سال چلا یا اسی سال چلا اور اس کے بعد روس کی تباہی لوگوں نے دیکھ لی یورپ کی تباہیاں بہت سی لوگوں نے دیکھ لی اس لیے کہ وہاں کے قوانین سارے عقل کی بیس پر بنائے گئے تھے وہی کی بنیاد پر نہیں بنائے گئے تھے اور دوسری بات شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر یہ ہونی چاہیے <clears throat> کہ اس میں اللہ کی معرفت کی چیزیں ہونی چاہیے اور تدابیر ہونی چاہیے ارتفاقات ہونی چاہیے اور اتفاقات کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام ہونے چاہیے جو پبلک کو فائدہ دیں لوگوں کو نفع دیں اللہ کو سب سے زیادہ اچھی عبادتیں جو رکھتی ہیں ان میں سے ایک عبادت یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی مخلوق کے لیے راحت کے کام کرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو لوگ دعوت دیتے تھے اور جو لوگ فتویٰ دیتے تھے ان دونوں سے فرماتے تھے کہ دیکھو جاؤ اور لوگوں کو خوشخبری سنانا اور جاؤ اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا اور جو فتویٰ دینے والے تھے ان کے لیے مستقل یہ ہدایت تھی کہ جہاں شبہ پڑے شبے کا فائدہ اس مجرم کو دے دو اپنی طرف نہ رکھنا شبہ پڑ گیا قانون ثابت ہو گیا شبہ پڑ گیا ایسے ہو گیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا کوفہ میں لوگ لائے تو گفتگو ٹھیک کر رہا تھا لوگوں نے کہا کہ اسے سے شراب ہے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کوئی گواہی دے سکتا ہے کسی کے سامنے پیا ان کا کوئی گواہ نہیں انہوں نے فرمایا جب کوئی گواہ نہیں ہے اور باتیں بھی یہ ٹھیک کر رہا ہے نشے میں نہیں ہے تو اس نے کیسے شراب پی تو لوگوں نے کہا اس کے منہ سون لے کہنے کے نہیں اس نے کہا حضرت اس کی داڑھی میں بھی قطرے ہیں شراب کے فرمانے لگے چھوڑ دو اسے چھوڑ دیا گیا لوگوں نے کہا حضرت اتنی سراحت پہ بھی آپ نے چھوڑ دیا ان کا کوئی سراحت نہیں ہے تمہیں پتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا تھا کہ تجسس نہیں کرنا زیادہ انکوائری میں نہیں پڑھنا اگر تجسس کرنے لگ جاتے اس پہ درے جاری ہو جاتے نا اور درے جاری ہو جاتے تو معاشرے میں کیا فائدہ ہوتا وہ ہمیشہ کے لیے اس پہ الزام شراب کی بجائے ساتھ ساتھ یہ بھی لگ جاتا کہ آئندہ اس شخص کی شہادت کہیں بھی عدالت میں قبول نہیں کی جائے گی معاشرے میں ایک ایسا فرض بن جاتا کہ لوگوں میں نفرت کا سامان پیدا ہو جاتا یہ حنفی فکا میں اگر آپ کبھی غور کریں سب سے زیادہ رعایت انہوں نے مجرم کی عزت کو دی ہے کہ جرم کرتا ہے گواہیوں سے ثابت ہو جاتا ہے آپ ضرور حد جاری کریں لیکن یہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ مجرم پہ حد جاری ہو یا نہ ہو لیکن اس شخص کی عزت میں فرق آ جائے شریعت کے کتنے ہی احکامات ہیں جو اس بنیاد پر چلتے ہیں کہ لڑکی کماری تھی یا شادی شدہ بیسوں احکامات اس پہ چلتے ہیں حتیٰ کے نکاح میں ایجاب اور قبول کا مسئلہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسنہا اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے اگر وہ قوار کیا ہے اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس اس کی کو زبان سے ہاں کرنی پڑے گی یہاں سے لے کے نسب اور وراثت تک کتنے قوانین ہیں جو لڑکی کے کنواری ہونے اور شادی شدہ ہونے اس فرق پہ بنیاد پر چلتے ہیں اختلاف کو کہا کا اس پہ ہوا ہے کہ کسی لڑکی پہ جبر ہو گیا یا اپنی رضامندی سے اس نے اس برے فیل کا ارتقاب بغیر نکاح کے کر لیا اب وہ کس میں شمار ہوگی شافی فکا کہتے ہیں وہ شادی شدہ میں شمار ہوگی اس لیے کہ شادی کے بعد بھی یہ کچھ ہونا تھا جو اب ہوا ہے حنفی فکا کہتے ہیں نہیں کہ کنواری میں شمار ہوگی قانونی اعتبار سے جتنی بھی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں کوئی پرواہ نہیں لیکن اس پہ جبر ہوا ہو یا اس پہ اپنی مرضی سے یہ فیل کیا ہو اس کے باوجود چونکہ نکاح نہیں ہوا لہٰذا اس ہم کنواری کے شخصی عزت اس کی بچائی کہ معاشرے میں میڈیکل ثابت بھی کر دے تو اس بچی کی اپنی ایک عزت ہے احترام ہے اس کو جب تک کہ وہ کہتے ہیں مشہور نہ ہو جائے دنیا میں اور جب تک کہ لوگ متعدد حضرات اس بات پر نہ آ جائیں یا سارا شہر نہ آ جائے اس وقت تک وہ گواری کے احکامات میں ہوگی اس لیے کہ اگر لوگوں میں یہ نفرت کے جذبات پھیلاتے رہیں اور لوگوں کو نفرتیں دلاتے رہیں تو معاشرے میں مخلوق خدا کے حامی نہیں رہیں گے اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے کام کیا جائے اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے لوگ سہولت کو پیدا کریں اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ لوگ جرائم پر پردہ ڈالیں جب تک کہ اس جرم میں کسی شخص کا حق نہ ضائع ہوتا ہو اللہ کے جتنے بھی حقوق ہوتے ہیں ان سب حقوق میں خدا نے کہا کہ لوگوں کے جرائم پر پردہ ڈالیں نماز خالص اللہ کا حق ہے لوگوں کا کوئی اس میں نہیں ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے شہر میں ڈھنڈورا پیٹا جائے کہ ہے تو بڑا اچھا مگر نماز نہیں پڑتا معذ اللہ بدکاری مرد اور عورت سے خالص اللہ کا حق بنتا ہے کسی کا کوئی حق نہیں ہے اس میں حتیٰ کہ فقہ نے شور کا حق بیوی کے بارے میں تسلیم نہیں کیا وہ کہتے ہیں وہ آزاد ہے اور یہ بھی آزاد ہے اگر بیوی یا شوہر نے ایسی حرکت کی تو اس نے فرد کا مرد یا عورت نے ایک دوسرے کا حق ضائع نہیں کیا وہ کہتے ہیں یہ خالص اللہ کے روپ میں اب کوئی آدمی ایسا فیل کر گزرا ہے شریعت کہتی ہے اس پہ پردہ ڈال دو اس لیے کہ اللہ کے ہاں یہ چیزیں قابل معافی ہیں اور کسی کی عزت اچھالی اور کسی کی عزت پہ حرف آ گیا معاشرے میں تو وہ قابل گرفت ہے خدا کیا ہاں پکڑا جائے اسی لیے صحابہ کے رام رضی اللہ عنہ کبھی بھی ایسے گناہوں میں نہیں پڑتے تھے جن گناہوں میں مخلوق خدا کی دل آزاری ہوتی ہو حتیٰ کہ ایسے بھی ہیں جن پہ شراب کی حد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاری کی بدکاری کی حد جاری کر دی یہ ہو گیا کہ ہو گیا مگر کبھی بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان چیزوں میں ہاتھ نہیں ڈالا کیونکہ سوسائٹی ایسی بن گئی تھی کہ فرد کی عزت محفوظ تھی عمر رضی اللہ عنہ خلافت کا فیصلہ تھا اس فیصلے کے لیے عرض کیا گیا تو رضی اللہ عنہ حکومت کا نظام اتنی سختی سے چلاتے تھے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے بیٹھ کے آپس میں مشورہ کیا ایسے ہی بیٹھے انہوں نے کہا اگر میرے المومنین کو کچھ ہو جائے تو ان کے بعد خلافت کس کے پاس جائے گی ہر ایک نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کر دیا رپورٹ پہنچ گئی سید عمر رضی اللہ جمعے کے دن فرمایا تقریر میں جمعے کی کہ میں نے سنا ہے اور مجھے اطلاع ملی ہے اور کہنے والوں نے مجھ سے سچی بات پہنچائی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اگر عمر کو کچھ ہو گیا تو اس کے بعد خلافت کہاں جائے گی خدا کی قسم آئندہ اگر مجھے پتا چلا کہ لوگ اس بحث میں پڑ گئے ہیں تو میں گردن اڑا دوں گا یہ ہمارا کام ہے کہ خلافت کہاں جائے گی کہاں نہیں جائے گی عام پبلک کا اس میں کچھ نہیں ہے چپ رہو اس لیے یہ جو ہمارے ہاں زبانیں آزاد ہوتی ہیں نا ماشاء اللہ آ رہا ہے فلانا آ رہا ہے فلانا آ رہا ہے اگر اسلامی حکومت ہوتی تو کبھی یہ فائنہ پھیل سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں کرنے سے حاکم وقت کا روب دل سے نکل جاتا ہے جب حاکم وقت کا روب نہیں رہا ڈی سی کا روب نہیں رہا اے سی کا روب نہیں رہا عدالت کا روب نہیں رہا تو لا محالہ قانون جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا لوگ کہتے ہیں جی تھانہ خریدا گیا ہے کو لوگ کہتے ہیں جی ایس ایچ او کا کیا ہے وہ تو اپنا بندہ ہے اور نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ جرم پر مجرم کو جرت حاصل ہو جائے گی کہ جو مرضی کرتے رہو اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تمہارے حکمران جب اچھے ہوں مختلف احادیث کا مجموعہ اس کا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارے حکمران تمہارے حقوق پورے کر رہے ہوں تو وہ بادشاہ اور اس وقت کا حکمران وہ اللہ کا نائب ہے زمین میں اور اس کو ذلیل کرنا معاذ اللہ خدا کو ذلیل کرنا اور اللہ اسے ذلیل کر دے گا اس کی توہین خدا کی توہین ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ گرفت نہ رہتی معاشرے اسی وجہ سے یہ جو مظاہرے ہوتے ہیں جلوس نکلتے ہیں سیاستدان نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں اسکول کالج کے لڑکے آ جاتے ہیں ارے بھی جب آپ ان کے دل سے حکومت کا روب اور خوف نکال دیں گے جب صدر اور وزیر اعظم کے عہدوں سے لوگ مذاق کرتے پھریں گے تو پھر جو بھی آ جائے گا حیا اتر گئی نا جھجک نہیں رہی جب جھجک نہیں رہی تو پارسا آئے گا یہ متقی آئے گا فاسق و فاضر آئے گا برا آدمی آئے گا لوگوں دلوں میں اس صدق کا احترام ہی باقی نہیں رہے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ منافق ہو جائیں گے کہ اس کے منہ پہ اس کا احترام کریں گے پیچھے گالیاں دیں اس کی خدا کو یہ منظور ہے کہ زمین پہ قانون کی حکمرانی ہو اور لوگوں کو ایک دوسرے کا احترام سکھایا جائے شخصی عزتوں کا احترام کیا جائے اور جو حکومتی عہدے دار ہیں ان کی اطاعت کو تسلیم کیا جائے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کبھی ایسے حکمران آ جائیں جو ہمارے حقوق ادا کریں ہمارے حقوق ادا نہ کریں تو پھر ہم کیا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حقوق ادا کرتے رہنا دام اپی کو مصطلح جب تک وہ تمہیں نماز پڑھاتے رہیں خبردار ان کے خلاف نہ اٹھنا فرمایا جب تک ان کا اللہ کے رسول ہم اپنے حقوق کا کیا کریں آپ نے فرمایا وہ اللہ سے مانگنا لیکن اپنی اطاعت کو ان کے ساتھ منسلک رکھنا ان کی بات مانتے رہیں یہ جو اطاعت کا حکم دیا ہے یہ اسی لیے کہ معاشرے میں ابتری نہ پھیلے اگر نہ اطاعت نہ رہے تو آپ عراق کا حال دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں اب شام والے فلمیں دکھا رہے ہیں سعودی کنگز کے متعلق کہ یہ کیا کرتے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ لیکن سعودیہ کا نظام اگر بگڑ جائے اور بادشاہ کو ہٹا دیں اور بادشاہ ہاتھ نہ رہے تو جو اگلا حج جائے گا رمین شریفین میں پھر اس کا کون ذمہ دار ہے عمرے پہ لوگ جاتے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہوا کرتی پوری عالمی سازشیں چلا کرتی ہیں تاکہ لوگوں کو خریدا جائے اکسایا جائے اور یہ اپنے عوام اپنے ہی ملک کے تختے الٹنے لگے اور جب یہ آپس میں لڑ کے اپنی طاقتوں کو کمزور کر لیں پھر اوپر سے کوئی اور قوت آ جائے ان کے نافذ ہو جائے جتنا پیسہ تیل کا تھا جتنا پیسہ تیل کے ذریعے سے آیا تھا ایران اور عراق کی جنگ میں اس کا اکثر حصہ برباد کر دیا اور عراق ایران کی جنگ تھمی ہے اس کے بعد جتنا بھی مسلمانوں نے کمایا بیس سال میں جتنا پیسہ آیا تھا آپ نے خود اخبار میں خبروں میں ٹی وی میں ہر جگہ دیکھا ہوگا کہ بش صاحب آئے اور شاہ عبداللہ سے ملے اور کہا حضرت سائن کیجئے اس پہ جنگوں میں اتنا خرچہ ہوا ہے اتنے پیسے ہمارے حوالے کریں تو کہاں سے پیسے اتنے آئے وہ ساری کی سارا لے کر اٹھا کر چلے گئے ملک کی جو اکانومی تھی وہ اس طرح ڈاؤن ہو گئی بیٹھ گئی وہ سعودیہ وفاہ جو جو افریقہ میں قید پڑا اور اس نے کروڑوں ڈالر دیے بلا حساب پیسہ اس نے بھیجا اب اتنا پیسہ کہاں سے آئے کہ کسی بھی اسلامی ملک میں مشکل وقت آ جائے تو اس کی مدد کر سکیں وہ تو اگلوں نے پہلے ہی پیسہ بٹور دیا اس کی جو ارتفاقات ہے کہ پبلک کو سہولت دی جائے لوگوں کو سہولت دی جائے یہ حکومت کے فرائض میں شامل ہے تیسری چیز شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمائی کہ واجب حرام حلال ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے خدا نے کیا چیز منع کی ہے خدا نے کس چیز کو جائز کر قرار دیا ہے افراد کو اپنے اوپر ان احکامات کو لگانا چاہیے ہوتا یوں ہے کہ کبھی کبھی کسی چیز کو شریعت مطلقاً حرام کہتی ہے کہ جائز ہی نہیں اور کبھی کبھی فیل چیز حرام ہوتی ہے لیکن وہ سبب بن جاتی ہے عبادت کا شریعت ان سے بہت سی چیزوں کو وہ کہتی ہے اصل میں جائز ہے لیکن حرام کا سبب کی بجائے عبادت کا سبب بن رہی ہے لہذا اسے گوارہ کر دیا جائے گا بڑا باریک فرق ہے کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا جائز نہیں سخت بارش شروع ہو گئی ایک آدمی نے کہا کہ میری زمین ہے شیڈ پڑا ہوا ہے جنازہ یہاں پڑو تو فکاہ کہتے ہیں کہ میت کا جنازہ وہاں پڑھا جائے گا ہے اس کی زمین میں داخل ہونا حرام جائز نہیں ہے کیوں اسے منع کر دیا کہ میری زمین ہے لوگ مت داخل ہوں یہ جنازہ میرے دشمن کا ہے مسلمان تھا دشمن تھا میں نہیں پڑھنے دیتا اس کے باوجود لوگ جا کے جنازہ پڑھیں گے کیونکہ زمین اگرچہ اس کی ہے لیکن اس کی زمین پر کھڑے ہو کے جنازہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ چھت پڑی ہوئی ہے اس کے نیچے لوگ اطمینان سے جنازہ پڑھیں گے مسلمان کا جنازہ پڑھنا یہ ضروری ہے اب یہ حرام ہی ہو گیا وہ کہا کہتے ہیں اس کی اجازت ہو جاتی ہے اضطرار کے موقع پر اسی لیے حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب عدل کرتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں تو جہاں حضرت الامام کی نگاہ پہنچی ہے باقی لوگوں کی نہیں پہنچی کسی نے کہا حضرت عید کے دن کوئی نظر مان لے کہ میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کو روزہ رکھوں گا امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا اسے ایک روزہ رکھنا چاہیے ان کا حضرت عید کے دن کی نظر مانی تھی ان کا نظر مانی تھی نا روزہ واجب ہو گیا وقت کو بدل لے وقت اس نے خراب وقت رکھا روزے کے لیے تو عید کے دن تو نہیں رکھے گا لیکن بعد میں ایک دن رکھے گا اس لیے کہ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کا حق پورا کیا جائے روزہ اصل میں تو جائز عبادت ہے اب ایک آدمی نے نظر مان لی کہ معاذ اللہ وہ شراب پیے گا تو اس پہ نظر کا پورا کیا کرنا ہے اس لیے کہ اس نے نظر ہی بنیادی طور پر حرام چیز کی مانی ہے اسی لیے جب یہ بحث آئی کہ کوئی شخص دوسری شادی کرے تو دوسری بیوی کے ساتھ کتنے دن رہنا ضروری ہے اس کے لیے حدیث کو دیکھا گیا پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری شادی یا تیسری یا جب نئی شادی کرتے تھے تو ایک ہفتہ پورا اس دلہن کے ساتھ گزارتے تھے اور پھر اس کے بعد اس کی باری تقسیم ہو جاتی تھی تین بیویاں ہوئی تو ہر تیسرے دن پھر چوتھے دن پھر پانچویں دن اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا متحرات بڑھتی رہی تو آپ راتوں کو تقسیم فرماتے رہے یہ مسئلہ کو فکا کیا آیا نوبی فرحمۃ اللہ فرمایا یہ سات دن جو ہیں اس پہ بتاؤ کہ یہ کس طرح ہوگا اس کی ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوگی تو فکہ نے رائے دی ان کے جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کا حضرت یہ سات دن اس خوشی میں ہے کہ اس کی شادی نہیں دی ہوئی نوبی فرحمۃ اللہ نے مانا انہوں نے کہا یہ سات دن اگلے سات ہفتوں میں کاٹے جائیں گے جتنی اس کی سات مرتبہ باری آئے گی شوہر چاہے تو اس کے پاس جائے اور چاہے تو نہ جائے اس کے گھر نہ رہے اور کہے سات دن جو مسلسل دیے گئے تھے ان میں سے ایک دن یہ کاٹ لیا گیا یہ ہے عدل انصاف یہاں تک وہ کہا گئے ہیں وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ اگر یہ مباح کرو حرام یہ واجب فرض یہ سارے درجات نہ قائم کیے جائیں تو سوسائٹی میں کسی طرح بھی انصاف قائم نہیں ہو سکتا بہت سی چیزیں مستحب ہیں کوئی آدمی نہیں کرتا اس پہ الزام کیا ہے ایک آدمی ساری زندگی ظہر کے دو نفل نہیں پڑتا چار فرض دو سنتیں چار سنتیں چار فرض اور دو سنتیں پڑھ لیتا ہے دو نفل نہیں پڑتا اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم ضروری دو نفل پڑھو وجہ کیا ہے ایک چیز اللہ نے ضروری قرار نہیں دی تم اس کے ذمہ کیوں ضروری قرار دیتے ہو اللہ جانے اور وہ جانے چوتھی بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ مقدمات تو بھائی مقامات احسان اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تمہیدی باتوں کے ذریعے جو سلوک کے مقامات کی وضاحت کریں تمہیدی باتیں سلوک میں کیا یہ سارا سلوک اور احسان یہ سارا جو صوفیہ کیا کرایا جاتا ہے ذکر اذکار اور آخر پہ پہنچ کے مراقبات یہ امت میں مجموعی طور پر الہام ہوا ہے اور تب جا کر صوفیہ نے یہ چیزیں نکالی اور یہ جاننا چاہیے کہ شریعت نے کن کن چیزوں کو اسمت کا سہارا دیا ہے کہ یہ چیزیں معصوم ہیں نبوت کے متعلق کہا ہے کہ اسمت لوازمات نبوت میں سے ہے نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے اگر نبی کو معصوم نہ مانا جائے تو پھر نبی کو اس کے غیر اس کے اس کے اس کے خلاف اولا کاموں پر خدا کو تنبیہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قیدیوں کا فتیہ لے لیا تھا اللہ نے وہی نازل کر دی کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوا اب اللہ تعالیٰ کو ضرورت کیا پیش آئی تھی اس لیے ضرورت یہ تھی کہ نبی کی عصمت کا عصمت عصمت جو تھی وہ باقی نہ رہتی اگر خدا یہ نہ بھیجتا خدا نے بھیجی اور یہی کہتا ہو اگر عمر رضی اللہ عنہ کر لیتے کون پوچھ سکتا اس کی عصمت لوازمات نبوت میں سے اور اسی طرح معصوم ہونا امت کا مجموعی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی گارنٹی دی ہے اور آپ نے میں میری ساری امت مل کے گمراہی پہ جمع ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے وہ کہا کہتے ہیں کہ جہاں پر شریعت کی نس سے کوئی چیز حرام یا حلال نہ ہوتی ہو وہاں کے لوگوں کا فیل وہاں کے بڑے بڑے حضرات کا اہل علم کا فیل یہ کافی ہے مثلاً ایک آدمی کہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں رواج ہے کہ شادی کے موقع پہ لوگ ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں دوسرا کہتا ہے حرام ہے تو اس حرام کی کوئی دلیل ہونی چاہیے کوئی دلیل نہیں مسلمانوں کا عرف کیا ہے عرف یہ ہے کہ خوشی کے موقع پہ ایک دوسرے کی دعوت کیا کرتے ہیں بسم اللہ ضرور کر مسلمانوں کا عرف یہ ہے کہ ترقی کے موقع پہ مثلا ایک آدمی کم درجے کا تھا اس کی ترقی ہو گئی پہلے بینک میں ملازم تھا پھر مینیجر بن گیا پہلے وہ کرنل تھا پھر وہ بریگیڈیئر بن گیا وغیرہ وغیرہ کتنی چیزوں میں ترقی ہو جاتی ہے اس ترقی کے موقع پہ ایک آدمی کہتا ہے یار کھانا کھلاؤ تمہیں مبارک ہو اونچی جگہ پہ چلے گئے اب اس کھانے کو کوئی کہے کہ حرام ہے تو حرام کی دلیل چاہیے بھی وہ کہتا ہے پھر جائز کیسے ہم کہتے ہیں اس لیے جائز ہے کہ عرف عام میں یہ چیز ثابت ہے اور یہ نس سے نہیں ٹکراتی اگر نس سے ٹکراتی ہوتی تو پھر کا منصوص معاملات جو ہوتے ہیں وہاں عرف کا اعتبار نہیں ہوا کرتا اور جو غیر منصوص معاملات ہوتے ہیں وہاں عرف پہ فتویٰ دینا پڑتا ہے عرف کو دیکھنا پڑتا ہے اور عرف کی رعایت بڑی ضروری ایک آدمی جوتوں سمیت یہاں مسجد آ جائے کھڑا نماز پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے بخاری میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کیا کرو اور یہ اپنی عبادت گاہوں میں جوتے اتار کے آتے ہیں تم جوتوں سمیت نماز پڑھو صحابہ کرام رضی اللہ مسجد نبی میں کئی مرتبہ جوتوں سمیت ہی نماز پڑھتے تھے یہ اب اب بھی عربوں میں جائیں ان میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جو بیت اللہ میں بھی کبھی کبھی جوتے پہنے پہنے چلے جاتے ہیں مسجد نبی میں داخل ہو جاتے ہیں وجہ اس کی کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جدید تمدن اور تہذیب اور سڑکوں کا اتنا پختہ ہونا اور شان بلڈنگز بننا یہ پچھلے تیس چالیس سال کے سارے کارنامے ہیں وہ جو بڈے تھے جس زمانے میں مسجد نبی کے سامنے بھی ریت ہی ریت ہوا کرتی تھی ساری گلیاں صاف پاک ہوا کرتی تھی جوتے ہی گندے نہیں ہوتے تھے تو اس میں کیا ہے یہاں پر یہاں پر یہ ہے کہ عرف میں مسجد کی تعظیم ہے کہ جوتے اتار کے جائیں ایک آدمی مثلا عید کے موقع پہ آیا اس نے رات ہی جوتے خریدے ہیں یہاں اپنی گاڑی سے آ کے اترا ہے مسجد کے دروازے پہ انہی بالکل پاک اور نئے جوتوں کے ساتھ وہ کہتا ہے میں عید کی نماز پڑھوں مسجد میں آئے گا تو دس آدمی ٹوکیں گے کہ جوتے اتار دیجیے جوتے اتار دیجیے وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ ہمارے یہاں عرف یہ ہے عرف عام میں معاشرے کی ریت اور روایت یہ ہے کہ خدا کی جو عبادت کی جگہ پہ ہے وہاں پہ جوتے لے کے نہیں جایا اب اس عرف کو ماننا پڑے گا اگر اس عرف کے خلاف چلے گا لوگوں میں فساد پیدا ہوگا اس لیے ہم کہیں گے حفظ ما تقدم کے طور پہ کہ یہ واجب ہے ضروری ہے اگر اسے ضروری اور واجب قرار دیں گے اس کی بنیاد بنیاد اس کی عرف ہے کیونکہ اگر ہم اسے یہ نہیں کہیں گے اور رجوع لے کے مسجد میں آئے گا تو لوگوں میں فساد پیدا ہوگا اس کی اپنی ذات کو نقصان پہنچے گا کیا فائدہ کتنے ہی گھرانے ایسے تھے اب تو خیر وہ بات نہیں رہی ہندوستان میں بھی رسوئی میں باورچی خانے میں جوتا لے کے نہیں جانے دیتا تو کوئی کہتے بڑی بے ادبی کی بات باورچی جی خانے میں داخل ہو رہے ہو نعمت کھانا ہے کھانا کھانا ہے سب لوگ ہیں خبردار جوتے نہیں کتنے گھر اب تک ایسے ہیں جو کہتے ہیں جوتے بعد اتار دیا جوتوں سے میرے گھر میں نہیں آنا یہ عرف ہے نا اب کوئی اس پہ اگر بحث کرنا شروع کر دے کہ شریعت یہ کہتی ہے یا نہیں کہتی اس کی اصل کیا ارے یار عرف ہے آپ کا شریعت اس کے بارے میں چپ ہے شریعت اجازت بھی دے دے کہ بچی خانے میں جوسوں سمیت چلے جاؤ اگر آپ کے عرف سے ٹکراتے ہیں نہیں کرنے چاہیے ایسے کام جس سے عام مخلوق خدا جو ہے اس میں فساد پیدا ہوتا ہو تو یہ جو امت کا الہام ہے مجموعی اعتبار سے اس کو اس وقت کا درجہ حاصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا اس لیے لوگوں کو راہ راست پر کیسے رکھا جائے دو طریقے امت نے مجموعی اعتبار سے اپنائے ایک تو انہوں نے کہا صحبت ہر زمانے میں اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت انہوں نے ضروری کرا ان کا اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ اپنے مشاہد کے پاس جاؤ لوگوں کے پاس جاؤ آپ شاید سن کے حیران ہوں کہ اس معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا مدینہ منورہ میں کسی کو اور کہتے ہیں وہ جو شام کو مجلسیں لگتی تھی اور بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھتے تھے مسجد نقوی میں اور ہم چھوٹے چھوٹے لوگ ان کے پاس جا کے سنا کرتے تھے وہ مجلسیں اب بھی قائم ہیں یا نہیں جواب میں انہوں نے لکھا کہ حضرت وہ مجلسیں ختم ہو گئیں اور فلاں فلاں کی مجلس اب بھی جمتی ہے اور وہ لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو معافی عرض اللہ نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے اپنی حکومت سے زیادہ وہ صحبتیں اور مجلسیں عزیز ہیں جو مست نبی میں لگتی تھیں اور بڑے بڑے اکابر آ کے بیٹھتے تھے اور ہم اس سے زندگی کی عقل کی باتیں سیکھتے تھے انہوں نے کہا مجھے اپنی حکومت سے زیادہ مجلسیں اچھی لگتی اور پھر انہوں نے کہا ان چیزوں کو قائم کرو تاکہ ہمارے بچے ادب سیکھیں ہمارے بچے احترام سیکھیں کیوں لوگ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میڈیا نے اگلی نسل کو برباد کر دیا میڈیا کے متبادل آپ نے رکھا کیا ہے اور اس پورے میڈیا کا حال یہ ہے کہ جتنا ہمارے علم ہے عالم آپ کے علم میں ممکن ہے ہم سے زیادہ ہی بات ہو کچھ لیکن جتنا ہے کوئی ایک پروگرام ایسا نہیں ہے میڈیا میں کہ آدمی دیکھے کوئی حکمت کی بات سنے کوئی دانائی کی بات سنے کوئی دانش مندی ہو کوئی تاریخ ہو فلسفہ ہو کوئی چیز ہو کوئی ادب ہو کوئی ایسا نہیں ہے جب میڈیا کو اتنے مر گئے یہاں ڈاکہ پڑ گیا یہ ہو گیا اور جتنی بھی جرائم سے بھری ہوئی داستان ہے جتنی مکرو ہوگی اسے دس گنا اور زیادہ مکرو بنا کر پیش کریں گے انہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ رپورٹنگ کرتے ہیں اتنے مر گئے یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا تو یاد آتا ہے کسی نے کہا کہ خبر کیا ہوتی ہے تو اس نے کہا صاحب خبر صحافی نیا نیا بننے آیا تھا تو کسی بڑے صحافی سے اس اس نے نے کا انٹرویو لیا اس کا خبر کیا ہوتی ہے اس کی جی خبر ہوتی ہے کہ مثلاً شہر میں فلاں آدمی کو کتے نے کاٹ لیا اس کا خبر یہ نہیں ہوتی خبر یہ ہوتی ہے کہ ہمارے شہر میں فلاں آدمی نے کتے کو کاٹ لیا پبلک ایسے متوجہ ہوتی ہے خبر یہ ہوا کرتی ہے یوں خبریں بنایا کرتے تو یہی حال کہ معاشرے میں مجموعی طور پر جو الہام ہوا وہ یہ کہ ایک تو صحبت اسی لیے مشاعت نے اس کی ترغیب دی اور یہی بنیاد تھی خانقاہوں کی حضرت شاہ الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں جہاں خانقاہوں پر بحث کی ہے اس میں انہوں نے کہا رجال اللہ تجارت اللہ ذکر اللہ اللہ کے بندے وہ ہیں جن کی خرید و فروخت اور تجارت انہیں نہیں روکتی خدا کی یاد سے تو کہتے ہیں یہ مجلسیں خدا کی یاد ہی تو ہیں اور اتنے مؤثر تھے یہ بزرگ کہ مشائق اپنے اپنے زمانے میں ہفتہ دو ہفتے ناغا ہو جاتا تھا تو آدمی کو خود پتہ چلتا تھا کہ یار بڑی بڑا زنگ چڑھ گیا ہے بہت دل سخت ہو گیا ہے پھر جائیں پھر تھوڑی دیر بیٹھیں تو ایک تازگی آ جاتی تھی خدا کے ساتھ تعلق میں اضافہ آدمی محسوس کرتا تھا یہ ان کی مجالس کے اثر تھے اور دوسری چیز جو مجموعی طور پہ الہام ہوئی وہ خدا کا ذکر تھا مراقبات تھے یہ چیزیں تھیں کہ اللہ کو یوں یاد کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو چونکہ وہ شرعی نصوص سے ٹکراتی نہیں تھی اس لیے صوفیہ نے بھی اس پہ عمل کیا اور فقہ نے بھی اس پہ عمل کیا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ چار چیزیں ہیں ان چار چیزوں کا قیام جب رہے گا تو پھر انسان کے لیے یہ ٹھیک رہے گی اس کی زندگی اور انسان ان چار چیزوں کی بنیاد پر زندگی میں ترقی پائے گا تو گویا اس کا عقیدہ بھی آ گیا اور اس کی دنیاوی زندگی میں ارتفاقات بھی آ گئے اور اللہ کے ساتھ معرفت کی بات بھی ہو گئی اور چوتھی چیز اس نے ادب اور احترام اور معاشرے اور سوسائٹی میں چیزیں سیکھ لیں ان چار چیزوں کو شاہ صاحب نے کہا پھر اس کے نتائج بیان کیے یہ ان شاء اللہ